حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی تو اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور ان سے کہا اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے عائشہ رضی اللہ عنہ نے عذاب قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہاں عذاب قبر ہے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ اس کے بعد جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے مشکات المصابی حدیث نمبر ایک سو اٹھائیس